بڑے عالم مکہ مکرمہ کے شیخ محمد علوی المالکی رحمہ اللہ اس نے اس کتاب کی تصنیف اور تعلیف کی ماذا فی شعبان اور شیخ محمد علوی المالکی رحمہ اللہ تو اکثر چیزوں جو میں عرض کروں گا اس کتاب سے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے شعبان کا مطلب کیا ہے شابان کا مطلب اس نے لکھا ہے الطریق فی الجبل کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ میں بہت سے راستے ہوتے اسی طریقے سے جو ہے تو اور اس کا ایک مطلب یہ ہے تقسیم تو یہاں شعبان کے مہینے میں بہت سارے کام اعمال سال ہے کی تقسیم ہوتی ہے تو اس میں ہم تیاری کریں رمضان مبارک کے لیے اور چنانچہ جو ہے جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ تین دعا ہے نئے چاند کے لیے تو وہ بھی یاد کرنا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے ہلال خیر و رشدین یہ جو ہے ابو داود کی روایت ہے اللہ اکبر ہلال خیر و رشدین پہلے تین دین جو ہے اس کو ہلال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر و رشد کا معاملہ فرمائے ہم جانتے ہیں سعود افریقہ میں جو ہے چوری ڈکیتی اغوا وغیرہ سب تو ہمارے یہ دعا کتنی ضروری ہے ہم لوگوں کو بھی اور عوام کو بھی بتلا دے کہ شریف کی صحیح روایت ہے اللہ اکبر اللہ علیہ و اِمان و سلامتی اسلام و توفیق علیما و اللہ جل ولا ہمارے ایمان اسلام کی حفاظت فرما دے اور پھر ہمارے ایمحال اور آزو اور سب پر فیملی والوں سب کی حفاظت فرما دے اللہ ہی توفیق عطا فرمائے ہم صحیح کہے صحیح عمل کرے اور جو ہے یہ ترمیری شریف کی روایت ہے پھر عبادہ بن سامد کی روایت ہے عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جو ہی آپ نکلیں گے مجر الاقصا سے تو دائیں طرف جو مقبرہ قبرستان ہے حجری مدفون ہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ وہاں سائپرس میں ام حرام رضی اللہ عنہ وہاں پر مدفون ہیں یہ ہے صحابہ کی قربانیاں خیر عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب مہینہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آپ یوں پر ہے اللہ اکبر الحمد للہ اللہ اکبر اور پھر الحمد للہ ولا قوت الا باللہ اس کے بعد فرمایا اللہ انی خیر هذا رحاد تو ہم اللہ سے مانگے یا اللہ جو ہمارے لیے امت کے لیے سب سے بہترین ہو وہی عطا فرمائے ہم جانتے ہیں امت کے حالات کیا ہے سب جگہ جو ہے اور پھر اور دو دعائیں مشکا شریف میں ہیں اب جو ہے چونکہ شعبان شروع ہو گیا اللہ مبارک فی شعبان و بلغنا رمضان اللہ تعالی ہم کو جو ہے پھر ایک مرتبہ رمضان نصیب فرمائے اسی طریقے سے طبرانی اور کنز العمال کی روایت ہے اللہ سلم رمضان علی تو اللہ اللہ کہ اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے جو ہے آپ حفاظت فرما دے اللہ سلمنی نیل رمضان و سلم رمدان اور پھر رمضان کو جو ہے ہمارے لیے حفاظت فرمائے جو ہے اس میں کسی قسم کی گڑبڑی نہ ہو پھر وسلم ہو لی بلا جو ہم کرے یا اللہ اس کو قبول فرمائے تو اس طریقے سے جو ہے انشاءاللہ شاء اللہ مینا کے ساتھ گزر جائیں گی جو حوادث اور واقعات اہم ہیں اس پر کچھ روشنی اور فضائل ترمیدی شریف کی روایت ہے سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو سوم افضل کون سے روزہ سب سے بہترین افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوم شعبان لتعظیم رمضان رمدان شابان کا روزہ جو ہے وہ تعظیم ہے رمضان کی وجہ سے کیسے آدمی جانتے ہیں ہم انگلش میں کتنے کرٹن ریز ہے تو مقدمہ کے طور پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ نصیب فرمایا اور بخاری شریف کی روایت مسلم شریف کی روایت حبیب نا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ وہ تو لازم فرض ہے تو باقی گیارہ مہینے میں اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے یہاں قضا روزہ ہو تو وہ رکھنا چاہیے اگر قضا روزہ نہ ہو تو پھر یہ سنت اور نوافل رکھنا چاہیے اللہ ہم سب کو توفیق دے جو واقعات حوادث پیش آئے ہیں اس کتاب میں لکھا ہے سب سے پہلے واقعہ جو ہے تحویل قبلہ کا حبیب الام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرمائے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پھر جو ہے سولہ سترہ مہینہ مسجد القصح کی طرف توجہ قبلہ تھی اور پھر شعبان کے مہینے میں اور پندرہویں تاریخ شعبان کی آیت نازل ہوئی فول وجہ کا شطر المسجد حرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے چہرہ انور چہرہ مبارک جسد اطہر کو اب قبلہ کی طرف جو ہے مکہ مکرمہ کی طرف مرتفی التفاق کر لیجئے ولسوف یوتی کا رب کا فطر دا اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بھی تھے اور یہی آرزو بھی تھا تو اس وجہ سے جو ہے یہ بھی شعبان کے ایک عظیم واقعہ ہے اسی طریقے سے کہ ہم دیکھتے ہیں ان اللہ و علی النبی یا الذین آمنوا علیہ وسلم و تسلیما یہ آیت بہت مشہور ہے سب کو درود شریف بھی پڑھنا چاہیے اللہ صلی وسلم وبارک و حبیبنا و شفینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام حوالے وغیرہ اس کتاب میں ہیں تو یہ آیت کی نزول جو ہے وہ بھی شعبان کے مہینے میں ہو بہت سارے علماء مفسرین کے یہاں اور آج جو ہے تیسری تاریخ ہے معرخین اور محدثین نے لکھا کہ مصطفیٰ حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر غزوہ بنو مستلق کبھی کبھی یہ الفاظ ہم ذرا اس پر غور بھی کرے محدثین اور مورخین نے لکھا خاص طور سے محدثین جو کہ ماہر ہے مستلق ہے بکس بہتر ہے تو یہ واقعہ پیش آیا شعبان کے مہینے میں اور پانچویں سال کی صنعت الخامسہ اور اس میں صدیقہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی ہار جو ہے وہ گم ہو گئی یہ شان ہے اسید بن حدیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما ہی ابھی اول برکی کم یا آل ابھی بکر کہ دیکھیے ایک مرتبہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی لادلی آپ کی سائزا زادی ان کی ہار گم ہو گئی آپ اس وقت ناراض ہو گئے تھے لیکن اللہ جل وعلا نے تیمم کے آیت نازل فرمائے دوسری مرتبہ جو ہے پھر منافقین وغیرہ نے سب جو ہے قصہ وغیرہ بنایا افطرا اور یہ بہتان باندھا اللہ جل نے سورہ نور کے سولہ آیت جو ہے نازل فرمائے اس وجہ سے صدیقہ کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عفت اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے کہ اللہ جل نے خود فرمایا اولائک مبرعون مما یقولون صدیق بھی اتنا سب سے بہترین اور افضل سب تمام انبیاء کے بعد وہی صدیق اکبر کا مرتبہ ہے اور خواتین میں ہم دیکھتے ہیں صدیقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تو ان کی جو ہے مرتبہ ہم یوں نہیں کہیں گے کہ سب سے بہترین ہے لیکن ان خواتین جن کے بارے میں بہت سارے فضائل مناقب آئے تو صدیقہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ واقعہ اف جو ہے اسی غزوہ بنی مستلق میں پیش آیا تو اس کو پڑھنا چاہیے بہت سے دروس اور سبق ہے اس میں ہمارے لیے بھی پھر آگے ہم چلے ہم دیکھتے ہیں چھوٹے سال میں جو ہے سینا حسین رضی اللہ عنہ کا علاج جو ہے تو سینا علی اور سینا فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی رمضان میں ثانیہ تو جو ہے دوسرے سال رمضان میں ہو پھر تیسرے سال میں سینا حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پھر چھوٹے سال میں سینا حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش چنانچہ جب حبیب النا صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تو سینا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر آٹھ سال اور سینا حسین رضی اللہ عنہ کے سات سال اور مسلم احمد کی آپ تمام روایت کو دیکھیں کہ اس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کہ آت روایت جو ہے موجود ہے اپنے نانا حبیب نا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنے بچے اولاد کو طلباء کو یہ بتائے کہ دیکھیے دل کے نواسے کتنے جوان ہونے کے باوجود وہ دل میں ایک ولولہ تھا محبت کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نانا سے یہ احادیث ہم سیکھے اس پر عمل کرے لوگوں تک پہنچائے سینا حسن رضی اللہ عنہ کی روایت تو بہت مشہور ہے دا عما الا ما لا ریبک جس چیز کے اندر شک ہو تو اس سے آپ پرہیز گریز کرے اور اس چیز پر آپ عمل کرے جس میں احتیاط ہو صحیح روایت ترمیزی شریف کی اسی طریقے سے حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مناقب بیان فرمائے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہاں پر ایک بات ایک بات جو ہے میں عرض کروں بعض ہمارے حضرات ہم یوں نہیں کہتے کہ جائز نہیں ہے جائز تو ہے لیکن اگر ہم پرہیز کریں تو بہتر ہے ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں امام حسن امام حسین تو شیعہ جو ہے جب وہ امام کا لفظ استعمال کرتے ان کا مطلب امام معصوم تو ہم کیوں وہی لفظ استعمال نہ کرے جو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی میں بھی اور وفاد الوفات بھی ان ابن ہادہ سعید بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پر تشریف فرما تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا نواسہ سید ہے اور آخرت کے مناقب میں بھی یہی فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب یا الجنہ تو ہم وہی الفاظ استعمال کرے تو وہی جو ہے ہو بہو ہم وہی نقل کر رہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدنا حسن سیدنا حسین اور شیعوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی اس وجہ سے ہم جو ہے ان چیزوں سے احتیاط بہت ضروری ہے ان کی نقل ہم نہ اتارے پھر ہم آگے چلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے شابان میں بہت سارے اور واقعات لیکن چونکہ اور حضرت بھی انشاءاللہ بعد حضرت بھی فرمائیں گے انشاءاللہ تو وہ لیلت النصف من شابان یہ ایک انعام ہے اللہ جل والا کی طرف سے ہم طلبہ کے لیے سب سے بہترین موضوع جو ہے اس پر المجلد الثالث اور شیخ البانی کا جو سلسلہ احادیث صحیح ہے آپ اس میں دیکھیں افاد ان فی افاد الموضوع بہت بہترین لکھا ہے شیخ البانی نے کہ حدیث نمبر ایک ایک چار چار ون ون فور فور اور تیسری جلد میں اور فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور سب شواہد اور مطابق وغیرہ پیش کی یتلی اللہ تعالی اللہ تعالیٰۃنسوی اللہ خلقه اللہ جل وعلا جو ہے پندرہویں شعبان کو جو ہے اپنی رحمت خاص طور سے جو ہے نازل فرماتے ہیں فیغفر لجميع خلق ہی اللہ او و مشاہین اس رات کو پندرہ اور امسال جو ہے لیلت الجمعہ بھی ہے اور النصف من شعبان بھی ہے اور جو ہے شب برار کہتے ہیں تو نور علی نور کا مسئلہ ہے تو اللہ جل کفار کو جو ہے معاف نہیں فرمائیں گے اور مشاہین ہم ہر ایک اپنے دل میں تتولے ہمارے دلوں کے اندر کتنا کینا ہے بغض ہے عداوت ہے نفرت ہے دوسرے کے لیے اللہ جل نے کسی کو مالداری عطا کی اللہ جل نے جمال عطا کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اعزاز کیا تو ہمارے دل کے اندر اتنا جلن اور یہ ہم خود سوچے الحسود لا یسود تو بہت بہترین جو ہے وہاں پر جو ہے مقاصد حسنہ میں نقل کیا کہ جو آدمی ہمیشہ حسد حسد کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت بھی نہیں ہوگی اس کو تو یہ ایک بیماری ہمارے اندر بہت گھس گئی یا کمل حسد اور ہم دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کرتے ہیں سلام تک کی کرتے ہم اتنی عبادت کریں گے اپنے حیثیت کے مطابق رمضان میں میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیے کہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو یہ نہیں کہ ہم ہر ایک کے دوست بن جائے کم از کم السلام علیکم تو کہنا چاہیے حبیب اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکا شریف کی روایت ہے کہ اللہ جل والا فرماتے ہیں ملائکہ کو کوما حتیہ یس یہ دو حضرات جو ہے جو آدمی جو ہے انہوں نے بالکل قطع تعلق کر لی نہ سلام ہے نہ کلام ہے تو پھر ان کے اعمال حسنہ بھی قبول نہیں ہوگا جب تک جو ہے وہ ایک دوسرے کو سلام نہ کرے اور پھر آئندہ جا کر کیا ہوگا ترغیب و ترغیب کی روایت ہے کل قیامت کے روز جو ہے وہ آدمی حبیب الا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں تشریف لائیں گے اور پھر جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی آپ کے پاس آیا معافی کے لیے تو پھر جو ہے آپ نے اس کو ٹھکرا دیا رد کر دیا تو آپ بھی چلے جائیں یہاں سے وہ حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائیں گے تو ہم دیکھیں تو ہمارے اندر یہ ایک خامی ہے کمزوری ہے تو ہم سب جو ہے دیکھیں کہ پندرہویں شعبان آ رہی ہے ہمارے پاس سب آلات ہیں ایک دوسرے کو معافی مانگ لے اللہ کے واسطے پھر بہت کچھ ہو جائے گا زندگی میں اگر ہم نے گناہ کی ارتقاب کی خفیہ طور پر تو توبہ ضروری ہے خفیہ طور پر اور علانیہ طور پر تو توبہ الالیتن ضروری ہے تو مثل الحوبہ یہ تو ایک اصول ہے اسلام کی اور پھر جو ہے اللہ جل والا کی خاص رحمت نازل ہو جائے گی اور جو ہے آخر میں جو ہے دعا ہے اور اللہ جل والا نے فرمایا فل لنا ولی الدین صبح بال ایمان ہر روز ہم سنتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا اس کا اکثر و بیشتر تو یہ ہے ہم جانتے بھی نہیں لیکن چونکہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں مسلمان بہن ہیں ہم دعا کرتے ہیں تو یا اللہ ہمارے بھی مغفرت فرمائے اور جن کا انتقال ہو گیا ہم سے پہلے ان کا بھی ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ہم جو زندہ ہے ولا في قلوبنا غلا یا اللہ ہمارا دلوں کے اندر جو قدورت ہے جو نفرت ہے عداوت ہے حسد ہے اس کو آپ نکال دیجئے للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم اور پھر آپ دیکھیں مسند احمد کی روایت ہے اللہ سخیمت صدری تو یہ سب الفاظ ہے ایک ہے غل ایک ہے جو ہے سخیمہ اور بہت سارے اور الفاظ ہیں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 Every single injunction in our pure Sharia of Islam is perfect. It is filled with great wisdom and compassion from Allah Azza wa Jal. And it is applicable at all times, in all societies, under all circumstances. It is the most perfect and pure way of life, even in this world, the sole and exclusive means of a truly good life, as in the promise of Allah, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً A good life that is filled with inner peace and contentment, no matter what the outside circumstances and challenges may be, that can be found only and exclusively مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ Whomsoever does an act of piety, which is in conformity with the way taught by our beloved Nabi sallallahu alayhi wa with ikhlas, with sincerity, granted qabooliyah by Allah azza wa jal, and that is done in a state of iman, then Allah guarantees with stress and emphasis, we will certainly, most definitely grant that person a good life. It is also, and therefore, a great fitna and trial that is around, is that a person may just do good, be a good person, and that would be sufficient for salvation from Jahannam. It is imperative to enter the fold of Islam. After the coming of Nabi sallallahu alaihi wasallam, the hadith of Muslim Sharif, it does not suffice any Jew or Christian who hears about me and does not believe in me as the Nabi of Allah, does not enter the fold of Islam. That person's fate in the Akhirah forever and ever, finnar, is doomed, destined to the fire of Jahannam. So Alhamdulillah, Alhamdulillah, on the name of Iman, Islam, Allah has made us in the ummah of His beloved Habib Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And highly indebted we are to Sahaba radiallahu anhu majma'in, the vanguard of Islam, the first line of defense. The Mufti Abdul Qadir very beautifully expounded the virtues of Sayyidina Aisha radiallahu anha, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu. And from those who are the enemies of Sahaba radiallahu anhu ajma'in, the Rawafid, the Shia, generally those Sahaba radiallahu anhu ajma'in are made the greatest target of criticism who have contributed the greatest to the spread of Islam. Sayyidina Umar radiallahu ta'ala whose murderer and assassin Abu Ulu al-Majusi is commemorated as a hero. A shrine built in his name in Iran commemorated as a great hero. Whereas to us Sayyidina Umar radiallahu ta'ala the greatest, second greatest human being after Anbiya alayhi salatu salam. that great personality about whom Nabi sallallahu alayhi wa said, if there, there has to be a Nabi after me, it would be Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala Similarly, Hazrat Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala specifically a Sahabi who's made a target of criticism because of his great contribution to the spread of Islam. It was under his leadership the first attempt was made to conquer یا کونستا نوپل استانبلائڈ وحی فام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم His sister, Sayyidah Umm Habiba, Ramla bint Abi Sufyan radiallahu ta'ala an, one of our most respected honorable mothers, Azwaj Mutahharat. Furthermore, he has the honor that Nabi sallallahu alayhi wa sallam made dua for him, Allahumma allimhu al-kitaba wal-hisab wa qihi al-azab. Allah teach him expertise in writing, in accountability, and protect him from your punishment. Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bih. O Allah, guide him, make him a means of guidance to many, many people and a pillar of hidayat and guidance. And especially Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala an is made a great target of criticism, reviled openly in their khutbahs, etc. So may Allah protect our tongue, our hearts from any utterances or thoughts in an evil manner towards a single sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is the preservation, the protection of our iman. Regarding the Mubarak month of Sha'ban, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was noticed. And here we find the benefits of suhba, of being the company of the salihin. Sayyidina Anas bin Malik radiallahu ta'ala, one, one of the al-mukthirin, one of those who have narrated a great amount of hadith for Rasulullah from Nabi sallallahu alayhi sallam, having been in the khidmah of Nabi sallallahu alayhi sallam between the ages of 10 and 20, with great foresight and wisdom from his most respected mother, Hazrat Umm Sulaym radiallahu anha, presenting him in the khidmah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, and the barakah of suhbah, of the pious, of the salihin, immense everlasting barakat and blessings in this dunya as well as in the akhirah. So he narrates as the Sayyidah Aisha radiallahu anha, our most respected and chaste mother, amongst others that we notice that Nabi sallallahu alayhi wa sallam in the month of Sha'ban optionally would fast excessively so much so that sometimes we would feel that Nabi sallallahu alayhi wa sallam would fast the entire month almost consecutively joining up to the month of Ramadan, sometimes would, would not fast the entire month so as to show that it is not a compulsory action. So, as Mufti Abdul Qadir Sahib mentioned, amongst the optional fast is an entire month. Nabi Sallallahu Alaihi mentioned the month of Sha'ban as a joiner, as a preparation, as a veneration to the coming great month of, of Ramadan. Sayyidina Osama bin Zayd radiallahu an, also extremely beloved to Nabi sallallahu alayhi wasallam, says that I once said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam araka tasumu min ash-shahri ma tasumu min Ramadan." I do not see you fasting optionally in any month as much as you do so in Sha'ban. So what is the reason for this? In this instance, Nabi sallallahu alaihi wasallam gave two reasons, and from which we take great lesson. Because it is a month, يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ Many people are negligent, oblivious to its greatness because it is wedged between two great months. Preceding it is the month of Rajab, one of the four sanctious months, Ashhur Hurum. And following it, succeeding it, is the Mubarak month of Ramadan. So many people would become negligent of its greatness because of its positioning between two great months. So to emphasize the greatness of Sha'ban, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam would do nafal fasting in the month of, of Sha'ban. Great lesson that we learn from here, that never trivialize any good deed or never consider any sin as insignificant or small or a minor sin أجمع آيات في القرآن الكريم the most concise verse in the Quran Sharif the two complete in the two concluding verses of Surah إذا زلزلت where Allah Ta'ala says whomsoever does a particle's weight of goodness will definitely see it its benefits and its rewards forever and ever ذرة some mufassirin opine أصغر النملة the smallest known ant species and at present it is 0.003 milligrams some commentators say dharra refers to when we see the sunlight coming through the window and we see those little, little particles, just one of them is a dharra. So a small particle's weight of goodness will see its effects. So therefore never ever let an opportunity of good go by. Nabi Sallallahu Alaihi says never trivialize or consider insignificant any good deed. Even if the only thing you can do is look in the face of a mu'min and smile or you have nothing to do but say a good word to a person any ولو بكلمة طيبة any form of goodness اتق النار ولو بشق التمرة that stay make an effort to save yourself from Jahannam in every way even if it is not even a date a part of a date that is given do not forsake that opportunity On the other hand, never trivialize, look down upon any sin. It is small, it's minor, it's insignificant, it is only this, only that. Sometimes those statements can be absolutely detrimental when one trivializes that which is the disobedience of, of Allah Azza wa Jal. Sayyidina Anas radiallahu ta'ala says, and this is the first generation after Nabi sallallahu alayhi wasallam. He says that there are certain things that you do, you consider insignificant, whereas we in the time of Nabi sallallahu alayhi wasallam considered them in al-mubiqat, amongst those things that can bring about your destruction. As the saying goes in Arabic, that it takes many, many little stones, small pieces of wood, that has to make a huge and powerful mountain. And so is the effect of sins when they are considered trivial or insignificant. So one reason is to show the importance of Sha'ban. Furthermore, Nabi sallallahu alaihi wasallam says to Sayyidina Osama radiallahu anh, شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ It is in this month that actions on a yearly basis are presented in the court of Allah Azza wa Jalla, an annual presentation of our deeds. So I love it that when my actions are presented to Allah, وَأَنَا صَائِمٌ I'm in a good state, a state that draws the mercy of Allah. That Allah Ta'ala looks at me compassionately and kindly. and one of the greatest amal beloved to Allah is fasting. Fasting is a very special, we have the month of Ramadan, relish. Look forward to the opportunity of the joy of fasting. It is a special, very, very special bond between Allah Ta'ala and His Banda and His servant because unlike other ibadat, it has no tangible. It cannot be seen in any physical form like salah, zakah, sadaqah, etc. is. So it's a very special bond. So to draw the mercy of Allah when I'm direly in need of it, when my amal, and this is our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam who was ma'asum, as Anbiya alayhi salatu was salam, free of any sin, but as a teaching to the ummah. Similarly, another instance, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gave a reason for fasting, in the month of Sha'ban, it is that month, أن يكتب على كل نفس ميتة تلك السنة, that the names of all of those who are to die in that coming year are presented, by, decreed by Allah Azza wa Jal. أحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم. I wish that when my death is being decreed, again, drawing daily the mercy of Allah when we're most desperately in need of it, here, a very, very important point, this yearning, this desire to have a good end. Khatima bil khair. It is something very, very important. That is something we should make dua for our entire lives. That, oh Allah, give us death on iman. Our greatest worry, concern, fikr should be that when death comes to me, I'm in a state that Allah is pleased with me. Allah Ta'ala is the most pleased with me at that time. I'm the most obedient to Allah Ta'ala in that condition. And so we find in the kibar of this ummah, Sayyidina Mu'adh bin Jabal radiallahu ta'ala, who has the honor that Nabi sallallahu Alaihi Wasallam said to him, Inni la uhibbuk, I love you for the pleasure of Allah Ta'ala. And Nabi sallallahu Alaihi Wasallam then teaches him this great dua for the ummah, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, la tad'anna dubara kulli salatin, Do not ever leave it out saying it after every salah, this great dua. And he says the last words on which آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم the last words that I had heard from Nabi sallallahu alaihi wasallam when Nabi sallallahu alaihi wasallam is sending him off as a teacher, a governor to the people of Yemen, أن تموت ولسانك رطبا من ذكر الله that do dhikr so excessively in your lives so that when death comes to you, you are deeply engrossed, heavily involved in the dhikr of Allah. at that time, a person will incline to what a person has natural affinity for. So if you have done dhikr, your tongue was always moist with the dhikr of Allah, easy at that time to, to make dhikr of Allah Ta'ala. We have spoken about the importance of sohbah, and here the importance of <clears throat> having this desire and worry and concern of khatimah bil khair, just to share from incidents from the lives of our pious recent, whom we all probably had interaction with, Hazrat Mullah Yunus Daya rahimahullah ta'ala, this is something that Hazrat would encourage very, very strongly to have this worry and concern of a good death of Khatima bil Khair. Hazrat would emphasize in his talks the importance of preservation of Iman, that sometimes statements we make or thoughts that we entertain, denial, rejection of anything that is undoubtedly a part of our deen, even just one of them can render a person's Iman as null and void. May Allah Azza wa Jal protect from that. We found some lessons in Hazrat's life this love and adherence to the tariqah of our akabirin, the famous narration, al-barakatu akabirikum, as we would commonly say that if any matter arose where he was asked and guidance was sought, he said he would always look at, refer to his akabirin. In this country we had Hazrat Mufti Ibrahim Sanjalvi rahimahullah, his beloved dear Ustad Hazrat Abdul Rahman Mia rahimahullah ta'ala, whom he had great muhabbat for and Hazrat had great reverence for him as a student. To the end days, whenever any matter come, he would ask the guidance in it. After they had passed away, he would refer, for example, to others thereafter. But he would say that if any matter came, he would think that if he would ask them their guidance in this matter, how would they guide it? And so would he tread. So great importance to hanging on to the tariqah of our akabirin, our seniors through whom deen has come to us, holding steadfastly to their ways, their mannerisms, their mizaj, their thinking, adherence to the truth, abstaining from anything that can put a person's iman in doubt, or gatherings or associations that puts a person's iman in doubt. Therefore, we find in the hadith of Muslim Sharif, in the muqaddim, in, we know the, the famous hadith, hadith Jibril alayhi salatu was but the background to it, that when did Nabi sallallahu sallam, uh, or when did Sayyidina Abdullah bin Umar radiallahu ta'ala narrate this hadith from Rasulullah sallallahu sallam and mentioned it, in Basra, in the city of southern Iraq, it is where Sayyidina Anas bin Malik radiallahu ta'ala is buried, the last Sahabi radiallahu anh to pass away in the city of Basra. Two great tabi'een, Yahya bin Ya'mar, Abdurrahman al-Himyari rahimahumullah ta'ala, they say that in Basra we found a new fitna had risen its head. Ma'bad al-Juhani, the first to raise an objection against taqdeer, cast doubts against taqdeer. in fact propagated the ideology that there is no such a thing as taqdeer everything happens according to circumstances, no predestination from Allah Ta'ala. But they say that we face a dilemma, that these very same people, Ma'bad al-Juhani and his followers, on the one hand entertain this new belief, a new thinking, a new ideology, but on the other hand they apparently read Quran excessively, proficiently, they also sought ilm excessively. So we were in this dilemma that what do we do about the situation? And here a great lesson they said, let us revert to our seniors, revert to Sahaba radiallahu anhu majma'in. Sheikh Muhammad Awama hafidhahullah ta'ala, one of the greatest living muhaddithin in the world at present. You know, a few years ago there was a program that took place in Azadville. The whole objective was hold on to the tariqah of your kabirin. Allah Ta'ala gave the sinful servant the honor of doing the presentation of the last program and I spoke with Sheikh uh, in detail as to what are the importance points to emphasize and there is one thing that Sheikh emphasized upon is that hold on to the tariqah of your Akabirin. They have set a very, very high standard in hadith, teaching of hadith, adherence to the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. There is never a need to feel an inferiority complex. And gave some narrations, for example, in the dhikr salihin tanzilur rahmah, when mention is made of the lives of the pious, Allah Ta'ala's mercy descends. Jundum min junudillah, it is an army from the armies of Allah Azza wa Jal. Sayyidina Imam Abu Hanifa rahimahullah, great faqih of this ummah about whom Sayyidina Imam Shafi rahimahullah ta'ala says, the ummah is indebted to Imam Abu Hanifa rahimahullah as far as fiqh is concerned. He himself would say that narration of the pious and the lives of the pious sometimes to me is more important than even the narration of fiqh because in it is the adab, the etiquettes, the nurturing of an entire nation. So Imam Abu Hanifa rahimahullah laid this great emphasis. So as so these two Sahaba radiallahu anhu uh, the, the, the two tabi'in, they say, Allah decreed that we meet Sayyidina Abdullah bin Umar radiallahu anhuma as he was leaving the masjid. We flanked him on either, either side, right and left hand side. And he says, I took the courage, Yahya bin Ya'mar says, I took the courage that, to ask him this question, that we are facing this dilemma in our city of Basra regarding the, those who denied taqdeer. Ma'abad al-Juhani and his followers, Sayyidina Abdullah bin Umar radiallahu anhuma emphatically responded that our deen is a deen that is straightforward, clear-cut, he said that first thing you say to them, إِنِّي bari ummin, أَنَا bari مِّنْهُمْ وَهُمْ بَرَاءُ مِنِّي I absolve myself of them and the false ideology and teachings. I have nothing to do with them. They have nothing to do with me. A complete distancing and inform them that until they do not return to the important belief of taqdir, fundamentals of iman, they can spend a mountain load of gold in the path of Allah. It will never avail and be accepted by Allah Ta'ala until you return to the correct aqaid. And then he goes on to narrate the hadith of Hadith Jibril alayhi salam in which one of the fundamentals of Iman is taqdir. As the Maulana Sahib rahimahullah, as we were mentioning, this, Allah Ta'ala had blessed him, he had this great worry and concern. We had the honor in those last moments, last days, very, very important lessons for us, inspirational moments, that Allah Ta'ala honored him with great opportunities in his final moments. Just the day before he passed away, Allah honored him on his deathbed. His granddaughter of his marhum daughter, did the completion of Allah's sabaq of hifz in his presence. What a great honor, what a joy and happiness that may have been. On his last day, he had recited the kalima many, many times, even read the words of Nabi sallallahu alayhi wa warhamni wa alhiqni bil rafiqil ala. He also has this honor that the last person to give him talqeen after which he recited the shahada, one of his last living ustad, Hazrat Mawlana Nazir Sanjalvi rahimahullah ta'ala, a few hours before passing away. And in those last days, he had the great honor, the very same Sheikh Awama, Hafizahullah Ta'ala, Sheikh Muhammad Awama, Hafizahullah, sent a message expressing great muhabbat, great love, even saying, Jazakallahu anna wa anil muslimin afdal al-jaza. Allah Azza will give us tawfiq inshallah to take these lessons from the Mubarak month of Sha'ban and to hold on to the tariqah of our kabirin and Allah Ta'ala bless every one of us. Myself more than anybody, we are more in need of it than anybody, the greatest of sinners. Khatima bil khair and the benefits of sitting in the company of such such majalis as Mufti Saab. We have this great, great honor. Allah has blessed him an ocean, a, a mountain of knowledge. Allah Ta'ala give us tawfiq inshallah to take benefit from Hazrat in the true sense of the word. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil بسم الرحمن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بعد علم علماء اور بندہ تو یہاں پر اصل میں حضرت اقدس حضرت مفتی رضا الحق صاحب دام اللہ ذلہ علینا کے فیوز سے مستفید ہونے کے لیے آتا ہے مگر حضرت کا حکم ہے تو میرے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاک محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کا ایک کلام پڑھ کے سناتا ہوں حضرت کے اشعار تو بہت ہی عجیب ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کے بہت سارے علوم اور مضامین پر مشتمل مگر تشریح کا وقت بھی نہیں ہے اور انشاءاللہ جو سننے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے جی یہ حضرت کا کلام ہے اس کا عنوان ہے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے تباہ ہو کے جو دل تیرا میں غم ہے تباہ ہو کے تیرا مہر میں غم ہے اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے آبادی تباہی میں آبادی جی، انا عند المنكسره قلوبهم جو دل ٹوٹے ہوئے اللہ وہاں ہوتے ہیں ہائے ہائے تباہ ہو کے جو دل تیرا مہر میں غم ہے اسے پھر اپنی تباہی کے غم کا کیا غم ہے اور ہزار خون تمنا ہزار غم سے ہزار خون تمن ہزار غم سے دل تباہ میں فرما روا عالم ہے خالی تمنا سے نہیں ہوتا میرے عزیز و میرے بھائی ہو تمنا تو ہر ایک کی ہے میں اللہ والا ہو جاؤں دل پہ چھریاں چلتی ہے دل کو توڑنا پڑتا ہے دل کے چورے ہوتے ہیں پھر اللہ ملتا ہے ایسے آسانی سے نہیں ہزار خون تمنا ہزار غم سے دلے تباہ میں فرما روائے عالم ہے اور حضرت فرماتے ہیں مجھے اس عالم میں صد و بو سے کیا مطلب مجھے اس عالم میں صد و بو سے کیا مطلب میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے میری حیات تو بس آپ ہی کا ایک غم ہے اور خرد کے سامنے گرچے ہیں صد ہزار خرد عقل خرد کے سامنے گرچے ہے صد ہزار عالم نگاہ ہے عشق میں نگاہ ہے تائی صاحب حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے بڑے عجیب غریب شاعر ہیں وہ اسی کو ایک جگہ پہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اہل دل سے پڑھی ہے کتاب دل ہم نے تو اہل دل سے پڑھی ہے کتاب دل اور لائیں گے اہل عقل کہاں سے نصاب دل لائیں گے اہل عقل کہاں سے نصاب دل آگے سے فرماتے ہیں اور جو آپ خوش تو ہر سو بہار کا عالم نہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے اور جو خوش ہے آپ تو عالم ہمارا مگر نہ اپنا بھی عالم تباہ برہم ہے بیوی بھی لڑ رہی ہے بچے بھی نافرمان ہے پڑوسی بھی لڑ رہا ہے اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری اور جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری ہاں، آگے حضرت فرماتے ہیں کہ <clears throat> بہت زبردست ان کے مضامین یہ شرح اللہ نے توفیق دی اس کتاب کی ہزاروں صفحات پندرہ سو صفحات میں تقریباً اس کی شرح ہے <clears throat> جو یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوا یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا کہاں ہے اور کی آرزو کا عالم ہے طلبا فارغ ہوتے ہیں میں بھی فارغ ہوا دارالعلوم دیوبند سے <laughs> اتنا مال اور ریال اور ڈالر اور فیکٹری اور گاڑی اور مکان اور بزنس اور شہرت اور چاروں طرف بلایا جاؤں اور ہر طرف میرے بیان یہ سارا غیر اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ جب کسی دل میں لگے گی اس سب کو جلا کے رکھ دے گی جلا کے یہ ہے وہ تمنا آرزویں جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہے فراغت کے بعد جب دورہ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں یہ دنیا میں ذرا عقل و شعور آتا ہے یہ ہو اور یہ ہو اور یہ عزتیں اور یہ شہرتیں اور اس طرح میرا نام اور اس طرح میرا نام اور اتنا مال اور گاڑی یہ جو آگ لگی یہ آگ لگے گی کہاں سے یہ آگ لگتی یہ اس سے پہلا شعر ہے کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جا اللہ والوں کے پاس جن اللہ والوں کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں جلے بھونے ہو آپ پاس میں بیٹھے تو محسوس ہو اس کی گرمی اس کی خوشبو اس کا سکون اس کی لفظت اس کی حلاوت پھر آپ صاحب نسبت اللہ والے بنے گے اور جب صاحب صاحب نسبت اللہ والا قاری امین الحسن صاحب ہردوئی میں ہوتے تھے قاری امین الحسن صاحب حضرت شاہ حکیم اختر صاحب حضرت حکیم کلیم اللہ تینوں اللہ والے وہاں خانقاہ میں کراچی میں تھے بیان شروع ہوا قاری محسن صاحب تو فرمایا کہ نسبت اسی کا نام ہے نسبت اسی کا نام نسبت اسی کا نام ہے نسبت اسی کا نام کس کا ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے ایک لمحہ کچھ بھی ہو جائے حکم الہی ٹوٹنے اور چھوٹنے نہ پائے اور جب ہم ایسے ہوں گے تو پھر چار سو ان کی نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہاں آپ کو ضرورت نہیں کہ میرا لمبا نام ہو میرے بیانات ہو میرا یہ ہو آپ کا شہرا چاروں طرف پھیل چکا ہوگا حضرت کا یہ آخری شہر ہے <clears throat> نظام ہوش کا اختر ہے اب خدا حافظ ہماری روح کہیں ماورا عالم ہے ہماری روح ہی ماورا اللہ والے بھی ایسے لگتے جیسے ایسے بیٹھے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن اگر اندر سے ان کا حال صحیح معنی میں جانچنا اور دیکھنا ہو تو <clears throat> باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے اور تم سا کوئی ہم دم کوئی دم ساز نہیں ہے اور ارے ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے اور معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں دل دل میں اللہ والے ایسے لگے رہتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس قال کو ہمارا حال بنا دے بس دعوانا الحمدللہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين محترم علماء کرام اور محترم عزیز طالب علموں اور مسلمان بھائیوں آپ حضرات نے اور ہم نے علماء کرام کے بیانات سنے مفتی عبد القادر صاحب کا بیان مولانا برحان صاحب کا بیان اور ہمارے مفتی امجد صاحب کا بیان اشعار کے اندر اندر یہ سب بیانات کافی شافی ہیں چند باتیں میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا زبانی طور پر جو ہم ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر ہمارے دلوں میں اور ہماری روح میں جاری اور ساری فرما دے محترم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو بڑی شان عطا فرمائی ہے بڑی عزت عطا فرمائی ہے اور علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سربلندی اور رفعت عطا فرمائی ہے اگر سے ایمانوں میں علماء کرام ہو غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ایک روایت ہے ان سے کسی نے کہا کہ علم اور مال میں کیا فرق ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک فرق تو یہ ہے علم یعنی وہ علم جس کے ساتھ عمل ہو جس علم کے ساتھ عمل نہ ہو وہ علم فلم ہے علم نہیں تو جس علم کے ساتھ عمل ہو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے مال اللہ تعالیٰ کو کبھی محبوب ہے کبھی نہیں قارون والا مال اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں عثمان غنی حضرت سلیمان علیہ السلام والا مال اللہ تبارک تعالیٰ کو محبوب ہے دوسری بات یہ فرمائی کہ علم میراث الانبیاء علیہ السلام ہے اور مال انبیاء علیہ السلام کی میراث نہیں ہے بلکہ مال تو قارون کو بھی ملتا ہے فرعون کو بھی ملتا ہے حامان کو بھی ملتا ہے اور اسی طرح ابو لہب کو بھی ملتا ہے ابو جہل کو بھی ملتا ہے اور علم جو عمل کے ساتھ ہو انبیاء علیہ السلام کی میرا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں انبیاء علیہ السلام نے نہ دینار کو چھوڑا نہ درہم کو چھوڑا بلکہ یہ علم جو شریعت کا علم ہے اس کو چھوڑا ہے اور تیسری بات یہ فرمائی کہ مال کا حساب کتاب ہوگا علم کا حساب کتاب نہیں ہوگا مال کا حساب کتاب ہوگا مال کہاں سے کمایا کیسے کمایا کہاں پر خرچ کیا صحیح کمایا یا غلط کمایا صحیح جگہ خرچ کیا یا غلط جگہ خرچ کیا یہ سوال نہیں کیا جائے گا آپ نے فلان ملک میں کیوں پڑھایا آپ نے انگلینڈ میں کیوں پڑھایا آپ نے ساؤتھ افریقہ میں علم کیوں پڑھا ہے یہ تو خیر ہی خیر ہے خیر کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا خیر کے بدلے میں خیر کا بدلہ دیا جائے گا خیر کے بدلے میں ثواب دیا جائے گا چوتھی بات یہ فرمائی کہ مال کی حفاظت آپ کریں گے علم آپ کی حفاظت کرے گا علم کو حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ راستے میں جا رہے تھے سفر کر رہے تھے واپس آ رہے تھے اور راستے میں ڈاکو آ گئے ان کے ساتھ قافلے میں اور لوگ بھی تھے جب ڈاکہ ڈالا تو ان کے پاس جو بستہ موجود تھا جو کتابوں کتابوں کا بستہ ان کے پاس موجود تھا یا کتابوں کا بیگ ان کے پاس موجود تھا وہ چوروں نے لے لیا اس کے اندر کچھ رین پیسے بھی تھے تھوڑے سے اور باقی کتابیں تھیں یا جو اس زمانے میں تعلیقہ لکھتے تھے حواشی لکھتے تھے تعلیقہ لکھتے تھے وہ اس میں موجود تھا جب وہ چین لیا تو امام غزالی جو چوروں اور ڈاکوؤں کا سردار تھا امام امیر تھا اس کے پاس گیا کہ دیکھیے یہ جو آپ نے مجھ سے پیسے لیے ہیں وہ تو آپ لے لیں لیکن جو میری کتابیں ہیں میرے مخطوطات ہے میرا لکھا ہوا ہے یہ مجھے واپس کر دیں تو امیر نے کہا کہ واہ واہ یہ بھی کوئی علم ہے کہ وہ چوری ہو جائے علم چوری نہیں ہوتا امام غزالی رحمہ اللہ کو ہوش آیا امیر جو چور تھے انہوں نے وہ بیگ تو واپس کیا لیکن امام غزالی نے فرمایا جب تک بیگ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے میں یاد نہ کروں اس وقت تک میں اور, اور کوئی کام نہیں کروں گا امام غزالی واپس آئے اور جو کچھ انہوں نے لکھا تھا اس کو یاد کیا جب یاد کیا تو آپ کون اس کو چوری کرے گا تو علم آپ کی حفاظت کرے گا آپ علم کی حفاظت کریں گے اور پانچویں بات یہ فرمائی ہے کہ علم اور عمل کا نام باقی ہوگا اور مالدار کا نام باقی نہیں ہوگا ہاں، اگر مالدار نے اچھا کام کیا ہے تو پھر اچھائی کی وجہ سے اس کا نام باقی ہوگا صرف مالداری کی وجہ سے نہیں ہوگا اب مولانا نے اور دوسرے حضرات نے جن جن حضرات کا ذکر کیا ان سب کا نام ہم لیتے ہیں ان سب کے کارناموں پر ہم فخر کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں ان سب کی کتابوں سے ان سب کی تحریروں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن انہوں نے کسی کو رشوت نہیں دی ایک وہ شہرت ہے جو آدمی چاہتا ہو اور مشہور ہو جائے ایک وہ شہرت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو کہ وہاں آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے فلان اللہ کا محبوب بندہ ہے تم اس سے محبت کرو پھر فرشتے زمین پر اعلان کرتے ہیں فلان اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے لوگوں کے دلوں میں فرشتے ڈالتے ہیں تم اس سے محبت ہو وہ آدمی محبوب اور مشہور بن جاتا ہے اور جو آدمی چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں تو ہندوستان کے ایک شاعر کا شعر میں اکثر سناتا ہوں بہت مشہور ہوتا جا رہا ہوں میں خود سے دور ہوتا جا رہا ہوں اور سنا ہے اب کوئی ٹھوکر لگے گی بہت مغرور ہوتا جا رہا ہوں وہ مغرور ہونے کا ذریعہ وسیلہ ہے تو علم باقی و ذکر ہے اس کا ذکر باقی ہے مالدار چلا گیا تو چلا گیا کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا کوئی تائی کی طرح ہو اور انتہائی ثقافت کرتا ہو اور نمبر چھ بیان کیا کہ جو علم ہے وہ و ذکر ہے علم نمبر چھ بیان کیا کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے علم خرچ کرنے سے بڑھتا رہتا ہے علم پڑھاتے رہو اور بڑھتا ہو بڑھتا جائے گا اس لیے جس علم کے ساتھ تعلیم نہیں وہ علم دفن ہو جاتا ہے جس علم کے ساتھ تعلیم ہے وہ علم باقی رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کو دین کی خدمت اور علم کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی آئی اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو دبایا اور دبوچا اور بہت زور سے دبوچا اور تین مرتبہ دبوچا علماء کرام نے اس کی حکمتیں لکھی ہیں کہ تین مرتبہ دبوچنے کا کیا فائدہ اس کی کیا حکمت اس کا کیا مطلب وہ جو ان حضرات نے لکھا ہے وہ تو کتابوں میں موجود ہے اور شارحین نے بیان کیا ہے لیکن دو باتیں زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں ایک یہ کہ تین مرتبہ دبوچنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم دین ہے پورا جسم دین کی طرح ہے اس لیے حضرت عائشہ نے فرمایا اخلاق مجسم کو دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو کان خلقہ القرآن تو یہ جو دین کو دبانے والے دین کو دبائیں گے تین قسم کے طبقے ہیں ایک وہ ہے جو سماوی آسمانی دین کو نہیں مانتے کمیونسٹ سوشلسٹ قسم کے لوگ ہیں اور بالکل جیسے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں بس دھماکہ ہو گیا اور دھماکے سے سب چیزیں خود بخود بن گئی اب بھائی یہ خود بخود سورج کیسے بن گیا کہ آج آپ بیٹھ کر ایک ہزار سال کے لیے دو ہزار سال کے لیے آپ ٹائم ٹیبل مرتب کر سکتے ہیں کہ فلان تاریخ کو فلان وقت سورج طلوع ہوگا فلان وقت سورج غروب ہوگا کیا یہ خود بخود ہو گیا یہ خود بخود ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک گھڑی ہے آپ کہیں میری گھڑی نہ ایک منٹ پیچھے ہوتی ہے نہ ایک منٹ آگے ہوتی ہے اور بیس سال سے میرے پاس ہے چل رہی ہے تو مولانا برحان سب پوچھیں گے بھائی یہ گھڑی کہاں کی بنی ہوئی ہے یہ نہیں کہیں گے یہ گھڑی خود بہت بن گئی اگر انہوں نے کہا ہاں یہ خود بخود بنی ہے تو ہم کہیں گے بھائی آپ کسی دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اپنا علاج کرا دیں یہ کہا جائے گا کہ یہ گھڑی کون سی کمپنی نے بنائی ہے کہ بیس سال میں ایک منٹ کا فرق نہیں آیا اب گھڑی کے متعلق تو ہم بھی ایک سوچ لیں اور پوچھ لیں اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے گھڑی بنائی ہے کہ لاکھوں سال سے یا ہزاروں سال سے یا جت سینکڑوں سال سے نظام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اس میں ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا ایک منٹ کا فرق نہیں آتا ہم کہیں گے خود دھماکہ ہو گیا وہ وحید الدین خان سے تو ہمارے اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن اس نے ایک بات لکھی ہے کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ دنیا ہے اس کا کوئی بنانے والا نہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہترین پریس ہے اس پریس کے اندر بہترین کتابوں کی طباعت ہوتی ہے کتابیں چپتی ہیں اور کوئی شخص کسی سے پوچھ لے یہ پریس کیسے بنا وہ کہے گا یہاں پر ایک پتھر تھا اس میں دھماکہ ہو گیا اور دھماکے کے بعد یہ پریس خود بخود وجود میں آ گیا تو کہیں گے یہ پاگل ہے تو جو لوگ اتنے بڑے عالم کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ پاگلوں سے بھی آگے پاگل ہے تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا پتہ نہیں کیا بول جی۔ آج ہاں، تو تین قسم کے لوگ دین کو دبانے والے ہوتے ہیں ایک وہ جو کسی دین آسمانی مذہب کو اور دوسرے مذاہب کو مذہب کو مانتا ہی نہیں منکرین مذہب جیسے روس والے ہیں چین والے ہیں یا اب تو ان میں کچھ اصلاح ہو گئی ہے لیکن کسی زمانے میں تھے ہم جب چین کی چین کے سفر پر گئے تھے تو ہمارا رہبر تھا اس رہبر سے میں نے پوچھا کہ یہ جو کمسٹ پارٹی ہے روس میں چین میں پرانے زمانے میں اور آج کل کے یہ کمیونزم کو پارٹی میں کیا فرق ہے اس نے کہا دیکھو کمیونزم کی تین پلر تھی کمیونزم کے تین چیز تھی ایک یہ کمیونزم میں کہ کسی کے پاس مال نہیں ہونا چاہیے مال سب حکومت کے پاس ہونا چاہیے سرمایہ داری ختم سب زمینیں بھی حکومت کی فیکٹریاں بھی حکومت کی دکان بھی حکومت کی دوسرا یہ ہے کہ جو کمیونسٹ پارٹی ہے انہی کی حکومت ہونی چاہیے اور کوئی کتنا قابل ہو اس کی حکومت نہیں ہے یہ دوسری چیز اور تیسری چیز مذہب دشمنی یہ تین چیزیں تھیں کہنے لگے پہلی چیز ختم ہو گئی اور پہلی چیز ختم ہو گئی اس نے کہا تم نے خود دیکھا ہوگا کہ کیسے ختم ہو گئی یہاں کے لباس اور مالداری اور بلڈنگوں کو دیکھا ہوگا تو جو سرمایہ داری کیپیٹلزم ہے وہ ختم اب ہر ایک آدمی جو کمانا ہے کماؤ اور نمبر دو باقی ہے نمبر تین باقی ہے چین اور روس دو دونوں میں جو کمیونسٹ پارٹی یا ان کی جو پارٹی کا نام ہو وہی آدمی سربراہ بن سکتا ہے کوئی اور نہیں بن سکتا وہی وزیر بن سکتا ہے کوئی اور نہیں بن سکتا اور تیسری چیز مذہب دشمنی اب بھی باقی ہے مذہب کو نہیں مانتے تو جو بالکل مذہب کو نہیں مانتے ایک تو قرآن اور حدیث کو اسلام کو وہ دبائیں گے اور نمبر دو مشرقین جیسے آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں ہندو کو مسلمانوں کے خلاف کیسی پلاننگ کرتے ہیں یا دوسری جگہ پر مجوس مجوس نے کتنا کیا تھا تو جو مشرقین ہے اللہ کو مانتے ہیں شریک کے ساتھ وہ دین کو دبائیں گے اور نمبر تین دین کو دبانے والے ہیں اہل کتاب اہل کتاب میں یہود بھی آئے نصارہ بھی آئے اگر کوئی اور کسی کتاب کا دعویٰ کر رہا ہو تو وہ بھی آ گئے یہ تین طبقے دین کو دبائیں گے اور دین کو دبانے کے بعد قرآن کریم کی طاقت سے قرآن کریم کی تلاوت سے قرآن کریم کے حفظ سے قرآن کریم کے فہم سے قرآن کریم کے علم سے قرآن کریم پر عمل سے قرآن کریم کی تعلیم اور دعوت سے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان فتنوں کو دفع کریں گے اور قرآن میں جہاد بھی ہے اور جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی طاقتوں کو پاش پاش کر دیا تو اس لیے تین مرتبہ دبایا اور ایک اور چیز دوسری چیز دوسرا نمبر وہ تین مرتبہ دبوچنے کا یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں علم عمل دعوت علم اور عمل کی طرف دعوت یہ تین چیزیں ہیں علم بھی آدمی کو دباتا ہے علم آدمی کو دباتا ہے اس میں توازو پیدا کرتا ہے اور علم میں مشقت ہوتی ہے جس چیز میں مشقت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو کتنی مشقت ہوتی تھی بہت زیادہ مشقت یہاں تک کہ اس مشقت کو اونٹنی خسوا اونٹنی برداشت کر سکتی تھی اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا حضرت زید ابن ثابت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران محری ران پر پڑی تھی کپڑے کے ساتھ وہ آئی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری ران چورا چورا ہو رہی ہو جیسے میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہو تو علم پھر عمل عمل تو ہم جانتے ہیں تحجد پڑھو تحجد کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لمبی تحجد پڑھتے تھے وہ کتنا مشکل ہے اور پھر دعوت کا کام دعوت خانقاہی لائن سے ہو وہ بھی دعوت کا ایک قسم ہے یا دعوت تبلیغ جماعت کے طریقے پر ہو یا دعوت ان لوگوں کی دعوت ہو جو غیر میں کام کرتا ہے یہ سب دعوت ہے اور سب سے زیادہ مفید اس زمانے میں دعوت کا وہ طریقہ ہے جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا تھا اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا تھا ساٹھ ساٹھ سال کے لوگ جن کو نماز نہیں آتی تھی اس کی برکت سے انہوں نے نماز سیکھی وہ لوگ جو کبھی دین کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے دین کے قریب نہیں آتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے ایسے قریب کر دیا کہ انہوں نے سب اپنے بچوں کو عالم بنایا یہ سب سے مفید طریقہ ہے ہمارے دوست و احباب اور ہمارے شاگرد بھی ہے کراچی میں مولانا حنیف صاحب اور مولانا زبیر اور مولانا شعیب وغیرہ اور رفیق زمزم والے تو ان کے بھائی نے بتایا کہ ہمارے والد نے مجھے بتایا کہ بنوری ٹاؤن سے ہمارے گھر کا فاصلہ پانچ منٹ کا فاصلہ تھا پیدل اور ہم مولانا بنوری کو نہیں جانتے تھے کہ کون ہے ہمارے والد نے کہا ہم مولانا بنوری کو نہیں جانتے تھے ہمارے والد نے بتایا مدرسے کو ہم نہیں جانتے تھے کہ مدرسہ یہاں ہے یا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ان کو تبلیغ میں لگایا تبلیغ کی برکت سے متشرع بن گئے بیٹوں کو پوتوں کو نوازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بنایا مال میں بھی کوئی کمی نہیں آئی اس لیے کہ جو تاجر کا بیٹا ہو اور وہ مولوی بن جائے تو وہ تو وہ مولوی بننے کی وجہ سے اور بڑا تاجر بن جاتا ہے اس لیے کہ مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ہے ایک صاحب نے ان سے بہت باتیں کی جو ان کے مزاج کے خلاف تھی اور وہ باتیں کی تھی ان کو میں چھوڑتا ہوں تو حضرت مفتی ولی حسن صاحب نے فرمایا دیکھو بھائی آپ نے بہت باتیں کی لیکن ایک بات میری سنو مولوی سمجھتا ہے سب کچھ بولتا نہیں اور بولتا کچھ بھی نہیں مولوی سمجھتا ہے سب کچھ اور بولتا کچھ بھی نہیں زبان سے نہیں کہتے لیکن سمجھتا ہے تو علم کی برکت سے روشنی اور سمجھ تو آ جاتی ہے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے پھیلانے کے لیے دعوت اور عمل کے پھیلانے کے لیے ہمیں مقرر کیا تھا ابھی سال کا اختتام ہے تو اللہ تبارک و تعالی علم اور عمل اور دعوت کے پھیلانے کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے اور اس کے ساتھ بس حضرت رحمت اللہ علیہ کی ایک دو باتیں سناتا ہوں کیونکہ ذکر کی مجلس ہے تو ذکر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فض گرونی از تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا لیکن یاد کرنے کا وسیلہ اور اعلی ذکر نہیں فرمایا کہ کس چیز سے یاد کرو اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں دریا کو بند فرما دے سمندر کو بند کر دے تو اس قرونی اس کے ساتھ یہ لگا دے کہ اذکرونی بالاسحار اذکرکم بالانوار سحری کے وقت مجھے یاد کرو میں تم کو انوار کے ساتھ یاد کروں گا اذکرونی فی السحور اذکرکم بالحور تم سحری کے وقت مجھے یاد کرو اذکرونی بالبکور اذکرکم بالحور میں حور کے ساتھ تم کو یاد کروں گا وہ حور جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ حور حار یا حارو یائی ہو تو اس کے معنی حیرت ان کے حسن جمال اخلاق اور خوشبو کو دے کر آدمی حیرت میں پڑ جائے گا آدمی حیران ہو جائے گا اور وہ کسی کا شعر ہے کسی کسی کو خدا وہ کمال دیتا ہے کہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے اور ایک اس کے معنی یہ ہیں کہ حویرہ جب ہو جائے وا بھی اس کے معنی آنکھ کی سفیدی خوب سفید آنکھ کی سیاہی خوب سیاہ اور بڑی بڑی آنکھیں اور جب یحور سے ہو تو اس کے معنی گورا ہونا ہے گوری گوری اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اور اس گرو نے بے توبہ کم یاد کرو مجھے توبہ کے ساتھ میں تم کو گناہ کے معاف کرنے کے ساتھ یاد کروں گا اذکرونی بالاستغفار اور یذکرکم اللہ العزیز الغفار یذکرکم اللہ الرحیم الغفار استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یاد کریں گے وہ اللہ جو غفور الرحیم ہے وہ تم کو یاد کریں گے اور اس بالسؤال بے اذکرکم من نوال تم مجھے سوال کے ساتھ یاد کرو میں تم کو نوال اور بخشش کے ساتھ یاد کروں گا فرماتے از بالسنا اذکرکم از تم میری تعریف کرو سبحان اللہ کہو الحمدللہ کہو لا الہ الا اللہ پڑھو اللہ اکبر پڑھو الا باللہ پڑھو اللہ تبارک و تعالی اپنی بخشش اور عطوہ کے دروازوں کو اور اپنے خزانوں کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھولیں گے اور اذکرونی بمناجات اذکرکم بن بن نجات میرے سامنے تم عاجزی کے ساتھ دعا کرو میں تم کو نجات دلوا دوں گا اذکرونی بالمجاہدہ مجاہدہ اللہ کی راستے میں محنت کرو اذکرکم بالمشاہدہ مشاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ آپ کو نصیب ہوگا بہرحال ذکر ایک ایسی دولت ہے جس کو یہ دولت مل جائے تو گویا کہ اس کو سب کچھ مل گیا بہت کچھ مل گیا تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے مغفور القم تم چلے جاؤ مغفور القم تمہاری مغفرت ہو گئی اور فرماتے ہیں دنیا تو ملعون قسم کی چیز ہے ہاں جب اللہ کی ذکر کے لیے ہو یا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی مددگار چیز ہے پھر یہ دنیا اچھی چیز ہے اگر دنیا ذکر کے لیے وسیلہ بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی توفیق عطا فرما دے وصلی اللہ علا محمد ہی اجمعین سلوک کا مقصد یہ ہے کہ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 صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع الكرب عنا وارفع الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب كريم هم سب الرحم رحم فرما هم سب کی مغفرت فرما اس میں بیٹھنے کو قبول فرما شرور اور فتن سے حفاظت فرما خیر اور برکات سے مالا مال فرما رب کریم جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان سب مسلمانوں کی جان مال عزت ایمان آبرو اور دین کے حفاظت فرما اسلام اور مسلمانوں کو ترقی عطا فرما اسلام کا بول بالا فرما اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں ان سب سازشوں کو ناکام بنا جہاں جہاں اسلامی احکام کو نافذ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ان کی کوششوں کو کامیاب بنا ان کی مخالفت کو ناکام بنا دے اے رب کریم اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما دے ہر قسم کی شرور اور فتنوں سے سب کی حفاظت فرما دے اس ملک میں جو دینی آزادی ہے اس کو قائم دائم فرما دے مشکلات اپنے فضل و کرم سے ان کو ختم فرما دے چوریوں ڈکیتیوں اغوا وغیرہ کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے پوری دنیا میں حق کی کی مدارس مساجد کی مکاتب کی معابد کی خانقاہوں کی تبلیغ جماعت کی دینی تنظیموں کی جماعتوں کی سب کی حفاظت فرما دے اچھے کام کرنے والے میسر فان میں جو بیمار ہیں ان کو شوائے کامل عطا فرما دے جو وفات پا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما دے اور ان کی مغفرت فرما دے دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کو چھپا دے اے رب کریم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے حرام سی سود کی نحوست سے سب کی حفاظت فرما دے ہماری عیوب کو دنیا اور آخرت دونوں میں چھپا دے اور عیب والے کاموں سے ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما دے گناہ صغیرہ یا کبیرہ سب سے اے رب کریم ہماری حفاظت فرما دے اور جو ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے پورے دنیا میں آل حق کے آل حق کو غلب عطا فرما دے اور آل حق کے کاموں کو منصوبوں کو کامیاب بنا دے اور غلب عطا فرما دے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دے ہر شر سے سب کی حفاظت فرما دے ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم